النبي الكريم ونحن على على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اللهم صل محمد وعلى وصحبه وسلم میرے بھائی اور سب سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ قریب قریب تشریف لے آئیں دیکھیں بیچ میں کافی خلا موجود ہے آ کے مل مل کر بیٹھ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے سہولت رہے قابل صد احترام بزرگان محترم امت کے نوجوانوں ننے منع پیارے بچوں اور گھروں میں رسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن جریر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا اور فرشتوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائے تو یہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے لیسا احد افضل منا ولا اکرم کہ ہم لوگ وہ سپیریئر قسم کے لوگ ہیں کہ ہم سے زیادہ کوئی افضل ہو ہی نہیں سکتا ہم سے زیادہ کوئی عزت والا ہو ہی نہیں سکتا مخلوق میں سب سے افضل ہم فرشتے ہیں مخلوق میں سب سے رسپیکٹڈ ہم فرشتے ہیں گویا وہ اس خیال میں تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو رات دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں جس کو قرآن بھی کہتا ہے لا اللہ ما اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرشتے وہ ہیں جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ کا حکم ہے اسے انجام دے دیتے ہیں تو یہ فرشتے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہم ہی سب سے معزد اور ہم ہی سب سے زیادہ رسپیکٹڈ ہے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے تھے کہ فرشتوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہی سب سے زیادہ رسپیکٹڈ اور فضیلت والے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہہ دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي فی الارض خلیفہ اللہ نے فرشتوں کو کہہ دیا کہ میرے فرشتوں میں انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں اور میں جس انسان کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کروں گا آج کے بعد میں پوری دنیا کے سب سے بڑے سردار اور پوری دنیا میں سب سے رسپیکٹڈ وہ میرے نبی آدم علیہ السلام ہوں گے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں انہیں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں پوری دنیا کا جانشین انہیں بنایا جائے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا فرشتے تو حیران ہو گئے وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی سب سے عظیم ہے اور ہم ہی اللہ کی رات دن عبادت کرتے ہیں فرشتوں کو پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کو بنانے کا ارادہ کیا ہے وہ انسان غلطی بھی کرے گا گناہ بھی کرے گا اللہ کی نافرمانی بھی کرے گا آپس میں لڑائیاں بھی کرے گا ایک دوسرے کو مارے گا ایک دوسرے کو قتل کرے گا تو فرشتوں نے اللہ کو کہا جانفی ہے دماغ اللہ تو انسان کو پیدا کر رہا ہے انسان کو زمین کا خلیفہ بنا رہا ہے ارے یہ انسان تو آگے چل کر فساد بچانے والے ہیں خون بہانے والے ہیں لڑنے والے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کا مرڈر کر دیں گے اتنی خطرناک یہ انسان کی قوم ہے اللہ تو انہیں خلیفہ بناتا ہے اور ادھر ہمارا حال یہ ہے وَنَحْنُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہم تو رات دن تیری تصویح بیان کرتے ہیں تیری تقدیس بیان کرتے ہیں کبھی نہ فرمانی نہیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنِّي عالم مَا لَا تَعْلَمُونَ ارے فرشتوں تمہیں نہیں معلوم انسان کا جو مقام ہے انسان کی جو حیثیت ہے وہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے انسان کو تو میں نے اچھائی بھلائی کرنے والا بھی بنایا برائی کرنے والا بھی بنایا اب اگر وہ برائی چھوڑ کر اچھا کرتا ہے تو یہ تو اس کا بہت بڑا کمال ہے تمہارا کیا کمال ہے تم تو اچھائی اچھائی والے ہو تم میں میں نے شر کو نہیں رکھا ہے برائی کو نہیں رکھا ہے تمہارا عبادت کرنا کوئی کمال نہیں ہے لیکن انسان کا اللہ کی نافرمانی سے بچنا عبادت کر لینا یہ بہت بڑا کمال ہے اس لیے انسان ہی کو میں زمین پر خلیفہ بناؤں گا برحال اس روایت سے اتنا معلوم ہوا کہ جب انسانوں کو پیدا کرنا تھا تو فرشتوں نے آبجیکشن کیا تھا فرشتوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ انسان کو خلیفہ بنا دیا جائے انسان کو اتنا رسپیکٹڈ بنا دیا جائے لیکن میرے وہی جو کل ہم پر اعتراض کر رہے تھے جو کل انسان کے خلیفہ بننے پر آبجیکشن کر رہے تھے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے عید کی صبح ہوتی ہے اللہ انہیں فرشتوں کو زمین پر بیچ دیتا ہے اور اللہ فرشتوں کو کہتا ہے جاؤ ہر شہر کے راستے پر سڑک پر سڑک کے کنارے پر راستوں کے سرے پر سب کے سب جا کر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو اور فرشتے اعلان کرتے ہیں ایک ایسی آواز سے جسے انسان نہیں سن سکتا جسے جنات نہیں سن سکتا یہ سارے فرشتے کل تک آبجیکشن کرنے والے آج انسانوں کے رسپیکٹ میں گلی گلی میں نگر نگر میں کھڑے ہیں اور اعلان کر رہے رہے ہیں اے امت محمدیہ اس کریم آقا کی طرف چلو جو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اے امت محمدیہ اس کریم رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے یہ صبح سے آج صبح صادق سے سہری کے وقت سے فرشتے یہ اناؤنسمنٹ میں لگے ہوئے ہیں اور جب ایمان والے عیدگاہ کی طرف بڑھتے ہیں اور نماز عید پڑھنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اب اللہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری کو پورا کر دے کیا ریوارڈ ملتا ہے اس کام کرنے والے کو جو اپنے کام کو پورا کر دے فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ مزدور کے لیے بدلہ یہی ہے کہ مزدوری اسے فوراً ادا کر دی جائے جس نے کام کیا ہے اس کو فوراً اس کے ویجز دے دیے جائے تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو کہتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میرے بندوں نے رمضان میں روزہ رکھا میرے بندوں نے رمضان میں تراوی پڑھی آج میرا فیصلہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بدلے میں اور تراوی کے بدلے میں میں نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا میں نے ان کے لیے رضامندی کا فیصلہ کر دیا اور پھر اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم تم لوگوں نے تو مجھے خوش کر دیا ہے لہذا آج عید کے دن مانگو مانگ کر دیکھو مجھ سے مانگو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کے بارے میں جو مانگو گے سب کچھ عطا کر دوں گا اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے تمہاری پر نظر کروں گا اور اس کے مطابق فیصلہ کروں گا اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم تم نے میرا خیال کیا ہے آج میں تمہاری غلطیوں پر ستاری کا معاملہ کروں گا اللہ اعلان کر رہے ہیں میری عزت عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں کے سامنے کبھی رسوا نہیں کروں گا اللہ اعلان کر رہے ہیں اے میرے بندو تم نے مجھے راضی کر دیا میں تم سے راضی ہو گیا جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں پر چلے جاؤ اللہ اتنے خوش ہے وہ فرشتے جو کل تک اعتراض کرنے والے تھے آج وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں آج وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ وارے مولا انسان کو تُو نے کتنا بڑا مقام دیا کہ تُو یہ اعلان کر دے میرے بندوں میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی اللہ رضا مندی کے اعلان کر رہا ہے اور اس پر آج فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آج کے دن کو واقعیتاً ہمیں خوشحالی کا دن بنا دے کہا جاتا ہے نا کہ عید آئی خوشیاں لائی کہ عید آتی ہے خوشیوں کو لے کر آتی ہے یہ دن خوشی کا دن ہے اور خوشی کے دن میں ہمیں ہمارے مذہب نے یہ سبق سکھایا کہ جب تم مسکراتے ہو تو اپنے بھائی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے کر آؤ تم خوشی مناتے ہو اپنے امت کے بھائی بہنوں کو بھی خوشی کے اندر شامل کر لو تمہیں سکھ ملا ہے تم دوسروں میں بھی اپنے سکھ کو تقسیم کرو اور اسی متمح نظر ہماری شریعت متحرہ نے ہمارے اوپر فطرے کو واجب کر دیا فطرے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے تو عید کے دن اچھا کھائے گا خوشیاں منائے گا فطرہ نکال کر غریبوں کے گھر تک یہ فطرہ پہنچا دے تاکہ وہ بھی خوشیاں منائے تو انہوں بھی اچھے سے اچھا کھانا نصیب ہو جائے یہی مقصد ہے فطرے کا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن اتنا خیال کیا اپنی امت کا کہ میری امت کے ہر امتی کے چہرے کے اوپر خوشی ہو اور اس کے لیے یہ ترغیبی باتیں بیان ہے وہ بھی عید کا دن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں عید کی نماز پڑھانے کے لیے جب راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے بالکل ریڈی ہو کر تیار ہو کر باہر کھیل رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں جب سارے بچوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو سب نے حضور کو سلام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہنستے کھیلتے بچوں کو سلام کا جواب دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ کی نظر پڑی تمام بچوں سے دور ایک کونے میں ایک چھوٹا سا بچہ کپڑے بچارے کے پھٹے ہوئے چہرہ اُدھا چہرے پر اداسی چھائی ہوئی وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ننے سے منے کے پاس گئے کہا بیٹا آج تو خوشی کا دن ہے آج تو عید کا دن ہے دیکھ سارے تیرے فرینڈز کھیل رہے ہیں تو کونے میں کیوں بیٹھا ہے تو کیوں اتنا اداس ہے اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہنے لگا وہ بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یتیم ہو میرے باپ دنیا میں نہیں ہے اگر میرے ابا ہوتے آج میرے لیے کپڑا لے کر آتے میں بھی نیا کپڑا پہنا ہوتا میری ماں بھی دنیا میں نہیں ہے اگر میری ماں ہوتی میری ماں مجھے نہلاتے میرے بال بناتے مجھے تیار کر کے عید کی نماز پڑھنے کے لیے بیچتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا بیٹے ایسا مت بول کہ تیرا کوئی نہیں ہے ارے جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کا نبی موجود ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا اور نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے مڑ گئے اور سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہے حضور نے پیار سے حضرت عائشہ کو کہا اے حمیرا اے حمیرا دیکھ ہمارا بچہ آیا ہے اسے ذرا نہلا دے اس کو ذرا تیار کر دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کو نہلاتی ہے اس کے بدن کو صاف کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو لیا اس کے دو ٹکڑے کیے ایک ٹکڑا اوپر پہنایا دوسرا ٹکڑا نیچے پہنایا اس کے بعد میں تیل منگوایا اس ننے بچے کے سر پر اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیل لگایا اس کے بال بنائے اور جب وہ بچہ بالکل ریڈی ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے چل آج عید کا دن ہے ہم عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے روایت میں یہ موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر آگے بڑھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا آج تو چلے گا نہیں آج میں تجھے کندھے پر اٹھا کر لے کر جاؤں گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ننے سے یتیم بچے کو اپنے شولڈر پر بٹھا دیا اور اسی راستے سے چلے جہاں پر وہ ننے ننے بچے کھیل رہے تھے سارے بچے دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہمارا یہ دوست اس کا تو کام بن گیا بلکہ روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ وہ ننے بچے تمنا کرنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے آج اللہ کے نبی ہمیں بھی کندھے پر سوار کر دیتے اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سے بچے کو سیدھے مسجد میں لے کر گئے صحابہ عید کی نماز کا انتظار کر رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مسجد میں آئے اور ممبر پر جا کر بیٹھ گئے میرے بھائیو سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے وہ سا بچہ حضور کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا آیا اور ممبر کے سامنے وہ نیچے بیٹھ گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بیٹا نہیں آج تو نیچے نہیں بیٹھے گا حضور نے ممبر پر اپنی گود میں اس بچے کو بٹھا دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ یتیم بچہ ہے یتیموں کا خیال کیا کرو یتیموں کی کفالت کیا کرو اور پھر اللہ کے نبی نے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب کوئی شخص کسی یتیم کے سر کے اوپر پیار سے ہاتھ پھیرا دیتا ہے ہاتھ پھرانے پر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان بالوں کے برابر اس کے نام عمال میں نیکیوں کو لکھ دیتا ہے یہ ایک انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو امپورٹنس بتلانے کے لیے کہ یتیم کا کیا مقام ہوتا ہے اور یتیم کے ساتھ کیسے کفالت کا معاملہ کیا جائے تو یہ ہے خوشی کا دن کہ ہم جب خوش ہو جائے ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر کرے ہمارے دل میں جذبہ ہو ہر ایک کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس بنا پر میرے بھائیوں آج یہ عید کا دن نو ڈاؤٹ ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے لیکن خوشی کے دن ہمارا مذہب ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ خوشی کے دن میں اپنی خوشی لوگوں کے ساتھ ایسی خوشی کہ دنیا والے بھی خوش ہو جائے تمہاری خوشی ایسی خوشی نہ ہو کہ تم تو خوشیاں مناؤ اور دنیا والوں کو تکلیف ہو تم راستے پر نکل کر اتنے ہنگامے کرو کہ بیچارے جو گھر میں بیمار سوئے ہوئے ہیں ان کی نیند خراب ہو جائے انہیں بے چینی ہو جائے اس طریقے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے خوشی کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ میں پیار محبت کا معاملہ کیا جائے اور ہر انسان کی فکر کی جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عید کا دن تھا امیر المؤمنین ہے لوگ ان کو ملنے کے لیے گئے کہ چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو عید مبارک کہہ کر آتے لوگ ملنے کے لیے آئے لوگوں کا بیان ہے امیر المؤمنین ہے عید کا دن تھا ہماری آنکھوں نے دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کر سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے لوگوں نے کہا میر المؤمنین آج تو عید کا دن ہے آج تو خوشی کا دن ہے آج تو آپ کچھ اچھا کھا لیتے ہیں آج تو کچھ اچھا تیار کر لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ارے میرے بھائیوں اس میں کوئی شک نہیں آج عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے لیکن میرے دل میں خیال آتا ہے کہ علی تو تو آج سوکھی روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے تیرے کتنے بھائی بہن ایسے ہوں گے جنہیں اتنا بھی نصیب نہیں نہیں ہوتا ہوگا اس بنا پر میں کیسے خوشی مناؤ اور پھر فرمایا کہ علی تو اسی دن خوش ہو جائے گا جب اس کا پروردگار اسے کہے گا کہ علی میں تم سے خوش ہو گیا میں نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا اور تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کر دیا تو میرے بھائیو یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے میرے بھائیو اور ذرا قریب قریب آنے کی کوشش کریں دیکھو اگر خلا ہو تو اندر آ جائیے جتنا ہو سکے مل مل کر بیٹھے صف میں بالکل جگہ خالی نہ رہنے دے ہمارے بھائی پیچھے ہے اور وہ لوگ اندر آنے کی تمنا کر رہے ہیں اس بنا پر ہم مل مل کر بیٹھ جائیں گے انہیں اندر آنے کا موقع ملے گا اور جب جماعت خانہ فل ہو جائے تو دونوں ونگ زمانی خالی ہے اس میں رائٹ اور لیفٹ میں بھی آپ حضرات وہاں پر جا سکتے ہیں آئیے مل مل کر بیٹھ جائے ابھی سے ایسے مل مل کر بیٹھ جاؤ کہ بعد میں پھر سہولت رہے آ جاؤ میرے بھائی بڑھ جاؤ آگے ایک مرتبہ سب پڑھ لیجیے جو حضرات سائیڈ ونگز میں جانا چاہتے ہیں ایمرجنسی ڈور بھی کھلا ہوا ہے ہمارا جو کار پاک ہے وہیں سے داخل ہو کر سیدھے اس سائیڈ ونگز میں بھی داخل ہو سکتے ہیں آ جاؤ میرے بھائیوں مل مل کر بیٹھو جتنا آج ہم مل کر بیٹھیں گے اللہ ہمارے دلوں کو بھی اسی طرح ملا دے گا تو بہرحال میرے بھائیوں میں یہ یہ کہہ رہا تھا عید کا دن خوشی کا دن ہے اور خوشی میں ہمیں سب کو شریک کرنا ہے اور ہم سب یہ دعا کریں گے الہ العالمین ہم اللہ تیرے سامنے آ جائے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا کر مانگ رہے ہیں مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اللہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات کہو اللہ جلال الدین رومی فرماتے کہ کبھی کبھی ایمان والا دعا مانگتا ہے مانگتا ہے مانگتا ہے قبول ہی نہیں ہوتی ہے تو فرشتوں کو حیرانی ہوتی ہے اور فرشتے اللہ کو کہتے کہ مولا تو سب کی قبول کر لیتا ہے جو مانتا ہے اسے دے دیتا ہے کافروں کو بھی تو دے دیتا ہے دنیا میں اللہ یہ تو تیرا اپنا ہے یہ تو ایمان والا ہے مولا اسے دے دینا اللہ اس کی بھی چولی بھر دینا تو اللہ جواب دیتے ہیں ہاں میرے فرشتوں یہ تو میرا بندہ ہے یہ ایمان والا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا لیکن آج یہ میری بارگاہ میں آیا ہے یہ روز رائے ہے گڑ گڑا رہا ہے اس کا یہ مانگنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ذرا اسے اور مانگ لینے دو ذرا اسے اور گڑ گڑا لینے دو یہ جتنا بولتا ہے نا مجھے اس کے اوپر بڑا پیار آ جاتا ہے اگر ابھی فوراں دے دوں گا تو یہ چلا جائے گا پتہ نہیں پھر واپس کب میرے دربار میں آئے پتہ نہیں واپس کب کب مانگنے کے لیے آئے آج موقع ہے یہ آیا ہے اور مجھے پیار آ رہا ہے میں اسے ضرور دوں گا لیکن ذرا اسے اور مانگنے د دو اور مانگنے دو میرا پیار بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اور اس کے بعد میں اس پر اپنی رحمتوں کو ڈال دوں گا اس میرے بھائیو ایمان والے ہیں اللہ ضرور ایک ایک دعا کو قبول کرے گا کبھی دیر ہو جاتی ہے لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گھرانوں میں خوشحالی نصیب فرمائے دنیا میں کامیابی نصیب فرمائے اور کل جب قیامت کا دن ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ نورانی لفافہ دے گا ایسا انولپ ہوگا جس میں نور ہی نور ہوگا وہ اللہ کے بندے جب کھولیں گے اس میں لکھا ہوا ہوگا اے میرے بندوں اے میری بندیوں مجھے پتا ہے تو نے دنیا میں کیا کیا گناہ کیے ہیں میں جانتا ہوں تو نے دنیا میں کیا کیا گناہ کیے ہیں لیکن اے میرے بندے اے میری بندی مجھے شرم آتی ہے کہ آج میں تیرے عیب کو کھول دو جا جا جنت میں چلا جا میں نے تیرے لیے معافی کا فیصلہ کر دیا اللہ یہ نورانی لفافہ ہم سب کو نصیب فرمائے ہم سب کے لیے مغفرت کے فیصلے فرمائے اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے میرے بھائیوں تھوڑی دیر باقی رہ گئی ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ عید کی نماز سال میں دو ہی مرتبہ ہم پڑھتے ہیں اور اس اور اس کا طریقہ بھی دوسری نمازوں سے کچھ ڈیفرنٹ ہے اس کی بنا پر ہمیں وہ طریقہ یاد نہیں رہتا ہے میں ذرا آپ کے سامنے دوہرا دو ریپیٹ کر لوں تاکہ عید کی نماز کا طریقہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے دیکھو عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیت کرے گا کہ نیت کرتا ہوں میں دو رکعت عید الفطر کی واجب نماز یہ واجب نماز ہے عید الفطر کی واجب نماز زائد چھ تکبیروں کے اللہ کے لیے اور اس کے بعد میں نیت کرنے کے بعد میں جب امام کہے اللہ اکبر ہم سب بھی عام نمازوں کی طرح اللہ اکبر کہے اور اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں جیسے نارمل نمازوں میں کرتے ہیں اور اس کے بعد سنا پڑھنا ہے سبحانک اللہم و و و و تبارک تعالی لا الہ اب سنا کے بعد ذرا طریقہ چینج ہو رہا ہے اب طریقہ یہ ہے کہ امام پھر کہیں گے اللہ اکبر تو ہم سب مل کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور اٹھانے کے بعد میں اسے چھوڑ دے باندھنا نہیں ہے ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا ریلیز کر دیں گے اس کے بعد دوسری بار کہا جائے گا اللہ اکبر پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے باندھنا نہیں ہے پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے پھر تیسری مرتبہ کہا جائے گا اللہ اکبر اب تھرڈ ٹائم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر باندھ لے اور اس کے بعد میں امام سور فاتحہ پڑھیں گے اپنی صورت کو پڑھیں گے رکو سجدہ دو سجدے ہوں گے پھر ہم سیکنڈ اکات کے لیے کھڑے ہو جائیں گے پھر سور فاتحہ پھر پھر اب طریقہ چینج ہو رہا ہے رکو میں جانے سے پہلے پہلے بیفور گوئنگ ٹو رکعت دوسری رکات میں رکو میں جانے سے پہلے پہلے اب پھر وہ تکبیریں پڑھنی ہے امام کہیں گے اللہ اکبر ہم سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور نیچے چھوڑ دیں اس کے بعد میں پھر کہا جائے گا اللہ اکبر پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے پھر اسے ریلیز کر دے باندھنا نہیں ہے پھر تیسری مرتبہ کہا جائے گا اللہ اکبر پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور پھر چھوڑ دے اور جب چوتھی مرتبہ کہا جائے گا یہ رکو کی تکبیر ہوگی اللہ اکبر پھر ہم رکو میں چلے جائیں اور رکو میں جانے کے بعد پھر وہی جو نماز کا طریقہ ہے دو سجدے ہوں گے قادہ شریف دو اللہم انی ظلم تو پڑھیں گے اور اس کے بعد میں دونوں سلام پھیر دیے جائیں گے جب یہ نماز ہو گئی نماز کے بعد میں عید کے دن نماز کے بعد میں خدوہ ہوتا ہے نماز کے بعد پہلے تو دعا ہوگی اور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 الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت وفيما بعد الموت اللهم عنا على سكرات الموت وغمرات الموت اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك الحمد لله ذي العز والكبرياء وصلى الله على محمد خاتم اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ بڑے گنہار ہے اللہ ہے ہے ہے اللہ اللہ پوری زندگی نافرمانی میں گزری مولا بدن بدن کا کا ایک ایک ایک ایک بال گنہگار گنہگار سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں گندے ہو چکے ہیں اللہ تیری بارگاہ میں آئے ہیں دیا کی بھیک مانگنے آئے ہیں مولا بڑا بڑا مبارک دن ہے عید کا مبارک دن ہے خوشیوں کا دن ہے اللہ آج ہمیں خوش کر دے مولا آج ہمیں خوش کر دے اور اللہ ہماری خوشی اسی میں ہے کہ آج تو ہماری مغفرت فرما دے اللہ محب فرما دے اللہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے اللہ تو آج ہم سے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا مولا رضا مندی کا فیصلہ فرما دے مولا تو خوشیوں کا یہ دن ہے مولا خوشیوں کا یہ دن ہے اور انسان خود بھی خوش ہے دوسروں کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے پروردگار عالم آج تو بھی ہمیں خوش کر دے اور مولا اگر تو آج یہ اعلان کر دے گا کہ اے میرے بندوں میں نے تمہیں معاف کر دیا اے میرے بندوں میں نے تمہارے گناہوں کو ڈھاپ دیا پروردگار عالم اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں ہو سکتی ہے الہ العالمین معاف فرما دے اور اللہ اگر تو ہمیں معاف کر دے گا تجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم غریبوں کا کام بن جائے گا العالمین رمضان کا مہینہ چلا گیا ہم نے جو کچھ ہو سکا عبادتیں کر لی روزے رکھے ترابی پڑی دیئے تلاوت دیے کے ذکر کیے مولا جو بن سکا ہم نے کیا جانتے ہیں کہ تیری شان کے مطابق نہیں ہے لیکن مولا جو کیا ہے صرف تجھے راضی کرنے کے لئے کیا تھا اللہ قبول فرما لے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے ہماری طاعتوں کو قبول فرما لے اور تم سب سے راضی ہو جا مولا کریم یتیموں کی کفالت فرما دے مولا تو یتیموں کا کفیل بن جا بیواؤں کا کفیل بن جا اور پروردگار عالم اس امت میں خیر خیر اور برکتوں کو نازل فرما دے اللہ ہمیں ایک بنا دے نیک بنا دے اللہ آپس میں بھائچار کی پیار اور محبت نصیب فرما دے اللہ خوشی کا دن ہے آج دلوں کو دلوں سے ملا دے ٹوٹے ہوئے دلوں کو آپس میں جوڑ دے اللہ سب میں محبت نصیب فرما دے الہ العالمین پوری امت و اتحاد نصیب فرما دے اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے ہمارے کتنے بھائی ایسے ہوں گے آج ان کی بھی تمنا ہوگی اب عید کی نماز پڑھنے مسجد میں جائے لیکن اللہ وہ بیچارے بیمار ہے وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے ہیں ہیں وہ اندر اندر ہی تڑپ رہے اے اللہ تو نے بہترین نصیب فرما دے اور العالمین انہیں تندرستی نصیب فرما دے اللہ تندرستی بہت بڑی دولت ہے مولا تندرستی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تندرستی کے زمانے میں بیماری کا خیال خیال نہیں آتا ہے جوانی کے جوش میں بڑھاپے کا اندازہ نہیں ہوتا ہے اے اللہ دنیا میں تو جب تک ہمیں زندہ رکھے مولا کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ محتاج نہ بنانا اے اللہ محتاجی کی زندگی سے عبادت فرما دے الہ العالمین ہمیں ہمیشہ تندرستی نصیب فرمانا ہمارا اندر بھی تندرست رہے ہمارا باہر بھی تندرست رہے ظاہری باطنی اعتبار سے مولا ہمیں خوب تقویت نصیب فرما دے اے پروردگار عالم ہمارے گھروں میں ہماری آل اولاد میں اسلامی فضا قائم فرما دے گھر گھر میں پیار دے دے محبت دے دے موت دے دے ہر پریشان حال کی پریشانی کو ختم فرما دے جو مقروض ہے غیبی طریقے طریقے سے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما گئے اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت دے دے اللہ ہماری روزیوں میں برکت دے دے اللہ مقدر کی تو تو دے کر رہے گا ہم تو آج دعا کرتے ہیں ہماری روزیوں میں برکتوں کو بھی شامل فرما دے اے اللہ آج کا خوشی کا دن ہے خوشی ہی کے ساتھ میں گزر جائے کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہ آئے اور زندگی اسی طرح سکون و چین سے گزرتی رہے زبان پر تیرا نام ہو پیشانی تیرے سامنے جھکی ہو اور الہ العالمین ایسی پیاری زندگی ہمیں نصیب فرما دے الہ العالمین ہماری وہ بہنیں جو بے اولاد ہے اولاد کے لئے ترس رہی ہے الہ العالمین اے پروردگار عالم تو ان کی جولیوں کو بھر دے اللہ انہیں نیک اولاد نصیب فرما دے سالے اولاد نصیب فرما دے اور مولا جو با اولاد ہے انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق نصیب فرما دے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے مولا ہمارے بچوں اور بچیوں کو نیک بنا دے انہیں دین دائ بنا دے اور ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن دے ہماری بچیوں کو دین کی دائیاں بنا دے اور مولا کریم ہمیں ان کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اے پروردگار عالم ہم سب کی اولادوں کو برائٹ فیوچر نصیب فرما دے مولا کریم اتنے بیچارے ایسے بچے بھی ہوں گے کہ آج بے قصور ان کے والد قیدوں میں بند ہے مولا آج عید کا دن ہے نا وہ بچہ اپنے باپ کو یاد کر رہا ہوگا اپنی ماں سے کہے گا امی آج تو عید کا دن ہے کیا میرے ابا آج مجھے ملنے آئیں گے کیا میں اپنے ابا کے گلے لگ پاؤں گا اے اللہ اس کا باپ بے قصور ہے بیچارہ گرفتار ہے اللہ اس کی رہائی کے فیصلے فرما دے اور اس خاندانوں کو واپس ملا دے پروردگار عالم امت میں جہاں جہاں مسلمان بھائی پریشان حال ہے مسلمان بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ سب کی مدد فرما دے کفالت فرما دے اللہ ہم تیری مدد کو پکار رہے ہیں مدد کا اور نصرت کا معاملہ فرما دے اے اے پروردگار عالم ہمارے وہ نوجوان جو عجید کے دن بھی مسجد سے دور ہے عجید کے دن بھی انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ عید کا دن ہے یہ خوشیوں کا دن ہے یہ اللہ کے سامنے شکر کا دن ہے مولا وہ اپنے نشوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ مسجدوں سے دور چلے گئے ہیں اللہ وہ ہمارے بچے ہیں اللہ وہ ہمارے بھائی ہیں اللہ انہیں مسجدوں میں بیج دے اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے اللہ انہیں سمجھداری نصیب فرما دے امت کی وہ بچیاں جو گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے مولا اس ماں باپ کے دل پر آج کیا گزرے گی کہ مولا اس کی بچی اس کی آنکھوں سے دور ہے اے اللہ اس بچی کو سمجھ نصیب فرما دے اور اسے عزت کے ساتھ گھر پر واپس لوٹا دے اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے مولا ہمارے والدین پر رحم فرما دے اللہ میں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے بہت لال سے ہمیں بڑا کیا ہے اے اللہ ان کے احسان کا بدلہ کبھی کوئی بھی ادا نہیں کر سکتے اللہ اگر وہ زندہ ہے ان کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھنا مولا ان کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھنا اور ہمیں ان کی خدمت کرنے والا بنا دے اللہ تو ہمارے ماں باپ کو ہستا ہوا رکھنا خوشیوں میں رکھنا نعمتوں میں رکھنا اللہ ان کی بیماری ختم کر دے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اور ہمیں ان کا اطاعت گزار بنا دے اے پروردگار عالم ہمارے ایسے بھائی بھی ہے ہماری ایسی بہنیں بھی ہے کسی کی ماں چلی گئی کسی کا باپ چلا گیا کوئی ماں باپ دونوں سے محروم ہو گیا اللہ عید کی خوشی کے دن تو محروم بہت زیادہ تھے مولا مولانوں کی بہت یاد آتی ہے ان کی ایک ایک بات یاد آتی ہے لیکن اللہ آج وہ ہم سے بہت دور چلے گئے ہیں العالمین اتنا ہی وہ اولاد کر سکتی ہے کہ اپنے محروم والدین کے لیے آج خوشیوں کے دن دعا کرے اللہ ان محروم والدین کی مغفرت فرما دے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بڑھ دے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے اے اللہ وہ جوان بیٹا جس نے اپنے ماں باپ کو گندہ دیا تھا اللہ اس دن وہ کتنا رویا تھا اللہ اس کو کتنی تکلیف ہوئے تھے لیکن اے اللہ اس دن اس نے صبر کیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے میں ماں باپ کو دفن کر دوں گا اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہوں گا اللہ وہ زندگی پر صبر کرتا رہا آج خوشی کے دن اس نے ہاتھ اٹھائے ہے اور اللہ وہ صبر کرنے والا بیٹا وہ صبر کرنے والی بیٹی آج اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں اے اللہ اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما دے مولا انہیں صبر جمیل نصیب فرما دے امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے کہ اللہ ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے ایک دن آئے گا ہم بھی دنیا چھوڑ کر چلے جائیں گے اللہ پھر کیا حالات ہوتے ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے کیسا معاملہ ہوگا ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم ہے البتہ مولا آج کے اس دن اتنا تو مان سکتے ہیں کہ جب ہماری موت کا وقت آ جائے جب آخری گھڑیاں ہو اے اللہ تو ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا اللہ کلمے والی موت دے دے اللہ کلمے والی موت دے دے اور کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ مانا گنہگار ہے کار ہے بہت بڑے مجرم ہے لیکن اللہ تیرے ہی تو بنتے ہیں تیرے ہی تو عبادت کرتے ہیں تجھی کو تو سجدہ کرتے ہیں اللہ اگر تو دھکار لے گا تو ہم کہا جائیں گے مولا جیسے بھی ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کے امتی ہے دیکھ مولا ہمارے سارے بھائی یہاں پر ہماری بہنیں گھروں پر سب آج اتا کر بھیگ مانگ رہے ہیں اللہ کسی کو محروم نہ کر دینا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لئے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں کی ہے اس نبی نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہے مولا تجھے اسی نبی کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے ابھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ معاف فرما دے اللہ ہم تیرا عذاب نہیں برداشت کر پائیں گے ہم تیرے غصے کو نہیں برداشت کر پائیں گے بہت کمزور ہے مولا بہت کمزور ہے مولا اللہ بھی اور اسی گھڑی ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کے لئے مغفرت کے فیصلے فرما دے اپنی شایہ نشان اپنی بارگاہ عالیہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفیر ہماری دعاوں کو قبول فرما لے ہم سب کی جائز سمرنام کو پورا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انتا سبی العالیم و تغالینا یا مولانا انکا انتا دواب رحیم سبحان ربک رب العزت یام ماسکون و سلام على المرسلین والحمد لله رب العالمين Thank you. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله جعل العيد سرورا للنا وأبدعه شعارا للإسلام وأظهره خاتما لشهر الصيام وصيره رافعا لدرجات الصواب الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى من فاز بالهدى ومن كان في ضلال البعيد وهداه الى الصراط السوي السديد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وصلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه إلى يوم الوعد والوعيد وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله يرحمكم الله بالصوم والصلاة والصدقات فإن أفضل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 الله أكبر ولله الحمد وعلى آله وصحبه وخلفائه الذين فازوا إلى أعلى الدرجة بكثرة أذكار لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد خصوصا على أول أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله والله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وعلى عاد الإمامين المؤمنين عمر النبي بفيضان أنوار لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وعلى أعلم الإمامين المؤمنين عثمان الزكي جامع أسرار لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وعلى على عالمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار الفقار لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وعلى الإمامين الهما بين السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشف يستار لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد وعلى أمه مع سيدة النساء فاطمة الزهراء بأدهار لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى المهاجرين والأنصار وعلى كل من استقر بإقرار لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن أرواح المؤمنين والمؤمنات تنادي كل يوم وليل يا رحمن لا نطلب أن ساعة حتى نقول لا إله إلا الله الله والله أكبر أكبر ولله الحمد اللهم اغفر لجميع من قال لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تعبدوا يا عباد الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون تشكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد